کے طوفان میں متقیانہ زندگی محفوظ نہیں خدا کے نافرمانوں اور باغیوں کو علانیہ خدا کے حدود توڑنے کے لیے چھوڑ دینا بے حیاؤں اور بد اخلاقوں کو کھلم کھلا اپنے نفس کی گندگی اچھالنے اور پھیلانے کے لیے موقع دینا اور ان کی راہ میں ذرا رکاوٹ نہ بننا خدا سے محبت اور وفاداری نہیں بلکہ خدا سے بے وفائی اور بے غیرتی ہے یہ رویہ انہی کا ہو سکتا ہے جن کی دینی حص مردہ ہو چکی ہے جن کے ضمیر کا گلا گھٹ چکا ہے اور جو دینی بصیرت سے قطعی محروم ہو چکے ہوں خدا کی نافرمانیاں جب وبائی امراض کی طرح پھیلیں گی اور برا یا طوفان کی طرح چھا جائیں گی تو یہ خیال خام ہے کہ آپ کی نام نہاد متقیانہ زندگی محفوظ رہ جائے گی اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے گی بلکہ چاروں نہ چار آپ برائی سے متاثر ہوں گے بلکہ مروب ہوں گے آپ کی نیکی بے اثر ہوتی جائے گی برائی کا دباؤ بڑھتا جائے گا اور آخر کار آپ برائیوں کے مقابلے میں مجبور ہو بے بس ہو کر یہی فیصلہ کریں گے کہ اب آپ کی بھی خیر نہیں اور جب آپ خود اپنے رویے سے اس منزل تک خود کو پہنچا رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہے تو اپنے دانا و بینا رب سے اس کے خلاف کسی دوسرے انجام کی توقع کیوں رکھتے ہیں دینی بے حسی کی انتہا اگر آپ کو واقعی حق سے محبت ہے آپ خدا و دین کے وفادار ہیں بھلائی اور نیکی کو آپ دل سے چاہتے ہیں تو حق کی غیرت رب کی وفاداری اور دینی فہم و بصیرت کے کے کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دل میں برائی خلاف سخت نفرت نہ ہو خدا کی نافرمانی اور بغاوت کے خلاف بیزاری کے جذبات نہ ہوں یہ قطعا قابل تصور نہیں کہ سماج میں ہر طرف برائیاں چھائی جا رہی ہوں خدا کی نافرمانیاں اعلانیاں ہو رہی ہوں لوگ دہتائی اور بے حیائی کے ساتھ خدا کے دین کے حدود کو توڑ رہے ہوں شریعت کو پامال کر رہے ہوں سنتیں مٹ رہی ہوں اور آپ گوشے آفیت میں مطمئن اپنی شخصی نیکی پر کیے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ذرا بے چینی اور بے قراری نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دل میں خدا سے وفاداری اور دین سے محبت ہو لیکن حق کی پامالی پر کوئی کٹھن اور اضطراب نہ ہو اور آپ کے حق پسند سینے میں کوئی ایسی لہر نہ اٹھ رہی ہو جو آپ کو حق کی حمایت میں برائیوں کے خلاف اٹھا کھڑا کرے اور یہ تو دینی توسی کی انتہا ہے اگر کچھ لوگ اپنی غیرت ایمانی سے بے تاب ہو کر برائیوں کے خلاف میدان میں اتریں اور خدا کے نافرمانوں اور سرکشوں ظالموں اور بے حیاؤں کو ان کے کرتوتوں سے روکے اور برائیوں کو کچلنے اور مٹانے کے لیے مجاہدانہ عزائم کا اظہار کریں تو آپ کو اپنی آخ تنگ محسوس ہونے لگے آپ نہ صرف یہ کہ ان سے بے تعلق رہے ان کی کوششوں اور کاوشوں کو خاطر میں نہ لائے بلکہ الٹا انہیں اس جہاد اور احیاء دین سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور انہیں یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کریں کہ خواہ مخواہ سماج کے نالائق فاسقوں کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو یہ نافرمان تو اب اسی لائق ہے کہ عبرتناک سزا سے دوچار ہوں یہ ماننے والے نہیں ہیں ان کو کچھ بتانا اور سمجھانا بے سود ہے سماج کے سدھرنے کا اب کوئی امکان نہیں جاؤ اللہ اللہ کرو اپنی عاقبت کی فکر کرو اور ان ظالموں اور فاسقوں اور نافرمانوں کے پیچھے نہ پڑو بے شک یہ مشورے بظاہر تو بڑے معصوم اور دین دارانہ نہ جھلک لیے ہوئے محسوس ہوتے ہیں مگر یہ خدا کے سپاہیوں کے جذبات سرد کرنے والے مشورے ہیں مجاہدوں کو مجاہدانہ جذبات کی گرمی سے محروم کرنے والے مشورے ہیں یہ میدان میں اترے ہوئے سپاہیوں کو راہ فرار دکھانے والے مشورے ہیں یہ خدا کے وفاداروں کو بے وفائی سکھانے والے مشورے ہیں یہ مشورے قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے عقل و دانش کے بھی خلاف ہے اور تاریخ بھی اس کے خلاف شہادت دیتی ہے